ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت کاب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی حافظ ابن کثیر اور امام شوکانی وغیرہ ہما کا خیال ہے کہ اس آیت میں اہل کفر سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو بعض انبیاء پر ایمان لے آئے اور بعض کا بغیر کسی حجت و برہان کے انکار کر دیا یہود نے عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور نصارہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ جس نے بعض انبیاء کا انکار کیا تو گویا اس نے تمام کا انکار کر دیا اس لیے کہ اللہ کے تمام ہی انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے جو شخص حسد عصبیت یا اپنی خواہش نفس کی وجہ سے ایک نبی کا بھی انکار کر دے گا اس نے ظاہر کر دیا کہ جن انبیاء پر اس نے ایمان کا اظہار کیا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ عصبیت خواہش نفس اور کسی دنیاوی غرض کی خاطر تھا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ میں تین بار صفت کفر سے متصف کیا ہے